الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ان اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محمدن كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي کتاب صلى الله عليه وسلم <clears throat> وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغواه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 جیسے تم ایمان لائے ہو فقد احتد تو ہدایت پا جاتے وہ ول اگر یہ منہ پھیر لیں تمہاری طرح ایمان نہ لائیں تو پھر یہ آپس میں اختلاف ہی میں رہیں گے کہم اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ان سے نپٹنے کے لیے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اور بشرحلی سدری و سرلی امری وحل رقدتم لسانی کوی انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اعوذ بك من ربی الشياطين واعوذ بك رب اللہ تعالیٰ کی حمد و صنا جیسے اس کی شان کے شیا ہے صلاۃ السلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صنا اور صلاۃ السلام کے بعد حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اصحابی فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا لما وصل مد احدهم ولا نصيفه رسالت محب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلانا کہوں تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بھی ان کے ایک پاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے کہ اجے کو نہیں پا سکتا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اس قدر قدر و منزلت اور عزت و عظمت نبی علیہ السلاط والسلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ آپ کا یہ بھی ہے کیا آپ علیہ السلط والسلام ایسے اسلوب میں گفتگو کرتے ہیں کہ انسان کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن وقت ثابت کر دیتا ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے جو کہا وہ وہی کے ذریعے کہا آپ کی کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی جو بے مقصد اور بے فائدہ کسی وقت کہیں کوئی بات ایسی نظر آئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو ہماری سمجھ سے بالا ہو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی ایک بات بھی عقل کے خلاف نہیں ہے عقل سے بالا بہت کچھ ہے عقل کے خلاف ہونا اور بات ہوتی ہے عقل سے بالا کر ہونا اور بات ہوتی ہے ایک ایسی بات جو عقل کے خلاف ہے یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں اس کا وجود نہیں ہے لیکن ایسی بے شمار باتیں ہیں جو انسانوں کی عقل سے بالا تر ہیں اور وہ ایسی بھی ہیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کو نہیں سمجھ آتی کسی صاحب علم کو سمجھ آ جاتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ ہماری عقل ان کو سمجھنے سے قاصر تھی یہ بات عقل کے خلاف نہیں تھی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بھی بات سمجھ نہیں آتی اہل ایمان کا خوبصورت وطیرہ اور خوشگوار رویہ یہ ہے کہ اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا کہ یہ بات برحق ہو انہی باتوں میں سے نبی اسلام کی یہ بات بھی ہے لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو نبی اسلام کے زمانے میں صحابہ کو کون گالی دیتا تھا یہ موجلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وقت گزرنے کے بعد ایسے بدرسیب آ جائیں گے جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیں نبی باغ والسلام اس کا سدے باغ پہلے ہی کر گئے بتا گئے کہ نبی باغ کے صحابہ قطن اس لائق نہیں ہے اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں زبان کھولی جائے ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا اللہ و بالا ہے کہ تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے اجر حاصل کرے اللہ تعالیٰ ان کو مٹھی دانے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اتنا اجر دے چکا ہے کہ تمہارا اجر ان کے برابر نہیں اس لیے کہ انہوں نے ایسے وقت میں خرچ کیا جب خرچ کرنا بڑا مشکل کام تھا جب کسی کے گھر میں روٹی نہیں پکتی تھی اور تمہارے خرچ کرنے میں اگر توجہ دے کر دیکھا جائے تو سارا کاروبار ہی ہوتا ہے کہیں ریا کاری ہے کہیں کوئی مفادات ہے کہیں کچھ ہے کوئی ہزاروں میں ایک ملتا ہے اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والا ہر خرچ کرنے والے کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے وہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں تھیں جو کچھ نہیں دیکھتی انہیں میں سے حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک حضرت البک صدیق کی زندگی کھنگال کے دیکھ لیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت اور رفاقت اور مساحبت البک صدیق کو حاصل ہوئی کسی اور کو حاصل نہیں البکر صدیق نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے ساتھ مال اٹھاتے ہیں اللہ کی راستے کچھ نہیں رکھتے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے اپنے پاس سب اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں لیکن کبھی زندگی میں ایک بار اشارہ بھی اب بکر صدیق نے کیا ہو اللہ کی راہ میں اتنا لٹایا جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ ہی رہتا ہوں مجھے بھی کہ دو پیسے مل جائیں کبھی زندگی میں ابو بکر صدیق کے آپ کو اس کی رمک اور کہیں اس کا شائبہ تک نہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ان سے کچھ لینا ہے یہی سوچا ہے کہ دینا ہے لینا کچھ نہیں ہے لینا کیا ہے وہ جو دینے کے لیے آئے تھے تو کیا دینے کے لیے آئے تھے یا وہ تو لوگوں کو آخرت سے ڈرانے کے لیے آئے تھے محمد کریم والے اسرات و اسلام سے لینا ہے تو آخرت کا خوف لو آخرت کی فکر لو یہ لیے بکر صدیق محمد کریم علیہ اسلات و اسلام سے کسی نے کچھ لینا ہے تو اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کے گن گانے کا سلیقہ سیکھے امام الانبیاء سے یہ سیکھا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حاصل کرنا ہے تو دل کی صفائی کے طریقے اور سلیقے اور کرینے سیکھے کوئی کہ دل کیسے پاک اور صاف رکھا جاتا ہے یہ وہ عظیم ہستی ہے جو نصیحت کرتے ہوئے کہتی ہے یا بنیا ان کا در تھا ان لیا تم سیا قلبی کا یا بنیا فضا کبھی سنتی فمن احب سنتی احبنی ہب بنی کا نمنا بیٹے اگر ہو سکے تو صبح بھی دل ڈول لیا کر شام کو بھی دل تٹول لیا کر کسی کو دھوکہ دینے کا جذبہ کسی کو نیچا دکھانے کا شوق کسی کو ضلع اور رسوائی سے دو چار کرنا کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرار کرنا ایسی بات تو دل کے اندر نہیں ہے میں یہ کر لیا کرو صبح بھی کیا کرو شام کو بھی دل سے توڑ لیا کرو کہ اس کے اندر کتنا بغض و اناد اور حسن بھرا ہوا ہے میں روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء دیا ہونے کے باوجود روزانہ اپنے دل کو صبح بھی جائزہ لیتا ہوں شام کو بھی جائزہ لیتا ہوں صبح بھی دل صاف کر کے نکلتا ہوں رات کو بھی دل صاف کر کے سوتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے دل کے اندر اللہ کے کسی بندے کے لیے کوئی صاف دل لے کے جاتا ہمارا تو فیشن ہے نا کہ چگلی کرے تو خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو اس کو اپنا خیر خاص ہیں محمد کریم علیہ السلاط اسلام کے آپ کے پاس آ کے کسی نے بتایا کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تو فرمانے لگے مجھے ایسی باتیں نہ بتایا کرو چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے مجھے ایسی باتیں نہ بتایا کرو میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سے ہوں اور میرے دل میں کسی اپنے ساتھی کے بارے میں میں صاف دل لے کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے کسی نے سیکھنا ہو تو یہ سیکھنا ہے یہاں سے کسی نے لینا ہو تو یہ لینا ہے مال و دولت دینے کے لیے نہیں آئے تھے مال و دولت سے دور کرنے کے لیے آئے تھے اب کے صدیق نے زندگی بھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کوئی پائی پیسہ سوچا بھی نہیں صرف یہی سوچا ہے کہ آپ سے دین لینا ہے آپ سے اللہ کی محبت لینی ہے آپ پہ جان فدا کرنی ہے آپ پہ جان اثار ہونا ہے آپ سے علم حاصل کرنا ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال نے البقر صدیق کو ایسا علم ایسی دانائی ایسی فہم بصیرت اور ایسی دینداری عطا کی جس کی مثال کہیں نہیں ملتی سارے صحابہ اکرام دین کا معیار ہے جیسا کہ آپ نے سنا قرآن حکیم کا ارشاد گرامی سین آمن ہوں گے مسلم آمن تم بھی اگر یہ یہودوں نے سارا بڑے علماء ہیں لیکن اگر یہ اس طرح ایمان لاتے جس طرح صحابہ ایمان لائے ایمان اپنی مرضی کا نہیں چلتا ایمان کا ایک معیار ہے وہ معیار صحابہ اکرام کا ایمان ہے فین آمن ہوں آمن تم بہی اگر ہی ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے یہ میں ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور ہوگا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گی جن کا ایمان او بکر عمر عثمان علی سے ملتا ہوگا جن کا ایمان ان سے نہیں ملتا ان کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی لیے مرافدین کو صحابہ اکرام کا ایمان اچھا نہیں لگتا مشکل تھا یہ ایمان اسی لیے کہتے تھے امن الناس آلو انومن کا میں امن صفحا جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں جس طرح اشرف مشرف خلفائے راشدین اور نبی پاک کے سچے صحابہ ایمان لائے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ گے تو بات بنے گی اس سے بغیر بات نہیں بنے گی تو کہتے تھے نو مینو کما میں نے ہم اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح کا یہ بیوقوف ہی مان لائے صحابہ کو بیوقوف سمجھتے تھے مناسب جو بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو بلا چوروں چرا مانتا ہے ہر دور کے لوگوں نے ان کو بیوقوف سمجھا کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی آنکھیں بند کر کے اللہ رسول کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس لیے بیوقوف صحابہ اکرام کو منافقین اسی لیے بیوقوف کہتے تھے کہ آنکھیں بند کر کے اللہ اس کے اصول کی بات مان لیتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کہ ان کے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اللہ میں غلطی ہو رسول اللہ میں غلطی ہو سوال ہی پیدا نہیں سوچنے کی کیا ضرورت جب پہلے ایمان لے آئے ہیں کہ اللہ غلطیوں سے پاک ہے عیبوں سے پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن خطا ہے کوئی غلطی نہیں کرتے سوچتے بھی نہیں غلطی کے بارے میں اللہ کے بلائے بغیر بولتے بھی نہیں ہیں پھر ان کی باتوں کا جائزہ لینا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ کہاں کی دنائی ہے دنائی تو یہ ہے کہ جس کو معصوم مان لیا ہے خطا سے پاک مان لیا ہے پھر اس کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی جائے پھر اس کے کیڑے نکالنا اس کی حجتیں کرنا اس کی توجیحیں کرنا اس سے نکلنے کے راستے تلاش کرنا اس کی تعویلیں کرنا اور اس کا نام سکھا اور دنائی رکھنا اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے یہاں شکار دہائی یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ اسود کی بات مان لی جائے اور جو بھی بات مانتا ہے اللہ اس کے رسول کی بغیر سوچے سمجھے گے اسے ہر دور کے منافقین نے بیوقوف کہا ہے صحابہ کو بھی منافقین بیوقوف کہتے تھے اس کے جواب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اہل ایمان کو ضرورت نہیں ہے اہل ایمان کو ضرورت نہیں ہے کافر یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان بیوقوف ہیں اندیکھی دنیا کے لیے کمائی کرتے ہیں دیکھی ہوئی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے کافروں کا یہی خیال ہے یہ ترقی نہیں کر سکتے مسلمان اس لیے کہ ان کی نظر تو ایسی دنیا پر ہے جو ہے ہی نہیں کہ ان کا خیال ہے کہ آخر تو عدم ہے آخرت کا تو وجود ہی نہیں ہے جنت کے لالچ میں نمازے پڑھتے پھر رہے ہیں رات کو چھٹ کے نمازے پڑھتے ہیں کیسے بیوقوف لوگ ان کا یہ خیال ہے کہ اندیکھی دنیا کے لیے کمائی کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ حقیقی دنیا کے لیے کمائی کرنے والے حق مند ہوتے ہیں یہ ناپائیدار دنیا کے لیے کمائی کرنے والے بیوقوف ہوتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ یہ سمندان ہوا ہے میرے دماغ عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنا حساب کر لیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کمائی کی وہ عقل مند جس نے دنیا کے لیے کمائی کی وہ بیوقوف ہے جس نے آخرت کے لیے اکبائی کی وہ عقل مند ہے اللہ اکبر اور اگر کوئی مسلمانوں کو بیوقوف کہے اگر کوئی اہل ایمان کو بیوقوف سمجھے اگر کوئی متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بیوقوف کہے اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کو بیوقوف سمجھے اگر کوئی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی غیر مشروط اتباع کرنے والوں کو بیوقوف سمجھے تو کیا جواب کی ضرورت ہے نہیں اس نے جواب دے دیا ہے اللہ خبردار لوگوں یہ جو میرے رسول کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں اور بیوقوف بھی اتنے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہم بیوقوف اس سے بڑھ کر بیوقوفی اور کیا ہو ہے من اس لیے میں آمن تم بے تو بات ہو رہی تھی بکر رضی اللہ لے اللہ یہ زندگی بھر ابھی سات و شام سے کیا مانگ کر رہے ہیں اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں نبی شام کی خدمت میں حاضر ہوئے بکی سدی کر دی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول المنی دعا اکول سرا صلاتی اللہ اکبر اللہ کے رسول مجھے دعا سکھائیے وہ خاص دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھا کروں دعا کا محل سب سے بہترین نماز ہے سجدہ رکوع رکوع سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ کر یہ بہترین مقام ہے دعا کرنے کا لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے یہ مقام ہے دعا کا اللہ کے رسول مجھے کوئی خاص دعا سکھائیے جو میں نماز میں کہا کروں اللہ کے رسول میں یوں کہا کروں اللہ میں ظلم تو نفسی ظلم عندك وارحمني انك کا الغفور الرحيم اللہ یوں کہا کروں بکر اللہ میں ظلم تو نفسی ظلم كثيرا اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہیں لا الہ الا اللہ ابو کے صدیق کو سکھا رہے ہیں بس سکھا رہے ہیں محمد رسول اللہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے یہ جب ابو کے صدیق کو پڑھنی چاہیے تو پھر ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے عام کو نے سمجھا بے وقوفوں نے سمجھا بد نصیبوں اور ثقافت نصیبوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکر صدیق ظالم تھے اس لیے نبی صاحب کے سامنے یہ دعا سکھائی تھی یہ حماقت کی انتہا ہے یہی دعا نبی صاحب خود بھی پڑھتے تھے وہ کیوں پڑھتے تھے اسی کا مفہوم فون ظلمنا انفسنا الفسالان پھر لانا ہمارے ہم جد ہم نے تو سامنے بھی یہی وظیفہ کیا تھا کام بنا تھا یہی وہ وظیفہ ہے جو حضرت یونس نے کیا تھا تو ان کی نجات ہوئی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کن تو منت دعا دیں اس وضیفے کا مفہوم یہ ہے اس دعا کا مقصد یہ ہے اس دعا کا مغز یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مانتا ہے اللہ مجھ پر جو مصیبت آتی ہے جو تکلیف مجھے آتی ہے میرے ہی قصور کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایبو سے پاک ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر مجھے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میرا اپنی جان پر ظلم تھا اللہ تو ظلم سے پاک لا ہلا رب کا ہے اور اگر یہ سمجھا انسان کہ میں پاک دامن ہوں میں نے کوئی غلطی نہیں کی میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں نے کوئی خطا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے پھر انسان پر ظلم ہو رہا ہے یہ کون اور متقی سمجھ سکتا ہے صالحین کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے لا الہ الا انت انہیں انی تو من لوگوں کو خطا کار سمجھنا اپنے آپ کو ہاتھوں سے پاک سمجھنا یا صالحین کا وتیلا نہیں ہے اللہ میں ظلم تنختی یہ تو نہیں کہا کہ کو یوں کہا کرو کہ میں نے لوگوں پر بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں یہ کہا ہے نا ظلم تنختی میں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہوا ہے تو ظلم کیا ہے یہ ظلم کیا ہے عدل کیا ہے ظلم کی زد عدل ہوتی ہے ظلم کی ضد عدل ہوتی ہے عدل نہ ہو تو ظلم ہوتا ہے ظلم نہ ہو تو عدل ہوتا ہے عدل یہ ہے کہ انسان سب سے لے کر پاؤں تک صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہے اللہ کی فرم برداری میں لگا ہے اس وجود کا جو حصہ اللہ کی فرم برداری سے باہر نکلا زندگی کا جتنا حصہ اللہ کی فرم برداری سے باہر ہوا اتنا ظلم ہے یہ ہمارے ہاں ظلم کا اور مفہوم ہے عربی میں ظلم کا اور مفہوم عربی میں ظلم کہتے ہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہو اس مقصد کے لیے استعمال نہ ہو رہی ہے تو وہ ظلم ہوتا ہے انسان تو اللہ کی اطاعت کے لیے بنا ہے انسان تو اللہ کی توحید کو علم بلند کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے انسان اگر اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو انسان کی جان پہ ظلم ہو رہا ہے یہ مقصد تو اس لیے بلند آواز تو اس لیے بنا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اللہ اکبر کی سدائے بلند ہو لا الہ الا اللہ کی سدائیں بلند ہو اسی سے اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کلمے بلند ہوتے تو ظلم ہے یہ اعلیٰ بول کے قیامت دن کہے گا کہ مجھ پر ظلم ہوتا رہا ہے تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنی ہو اس مقصد کے لیے استعمال نہ ہوئی زبان تو ذکر الہی کے لیے بنی ہے وجود تو سارا اللہ رب العزت کی یاد کے لیے بنا ہے اگر یہ یاد کے بغیر کوئی لمحہ بھی گزر گیا تو متقی اور پرہیزگار سارے انسان یہ سمجھے گا کہ مجھے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے ابو کے صدیق کیسے نہ کہیں اللہ عمنی ظلم تو نفسی ظلم کثیر اور حیرانی ہوتی ہے مستدر کی روایت کے مستدر حاکم کی روایت کے مطابق اللہ رب العزت کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہی دعا سکھائی یوں کہا کرو اللہ عمنی ظلم تو نفسی ظلم کثیر اس کا مطلب یہ ہے کہ خاصہ خاصان رسول ان کو اللہ کے رسول یہ دعا سکھایا کرتے یہ خاص و خاص دعا ہے اور یہ محبوب اتنی ہے پسندیدہ اتنی ہے اللہ اکبر رب جالنی کی طرح نماز کی آخری تشہد میں دروشی اس کے بعد صحیح ترین رواج کے مطابق یہ دعا ہے جہاں لوگ رب جالنی کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے وہاں اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی ہے اللہ ظلم تو نفسی اللہ ظلم تو نفسی ظلم ضلع اور ساتھ یہ اعتراف بھی اللہ تیرے سوا کو گناہ معاف نہیں کر سکتا فخرلی لی مقصرت امین کا مجھے بھی بخشش مجھے بھی بخشش اپنی جناب سے عطا کر اور میرے ہاتھ میں رحم فرما دے بے شک تو غفور الرحیم ہے بے شک تو بخشنے والا ہے بڑی عطائیں کرنے والا ہے اور بڑے رحم فرمانے والا ہے اللہ اکبر یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جذبات نبی بھی سامنے یہ حاصل کرنا ہے حاصل بھی کیا اسے یاد بھی رکھا اسے ہضم بھی کیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا بھی اس کی حفاظت بھی کی اس پر عمل بھی کیا اور جب حکومت ملی پھر حدیث رسول اللہ کو بطور حکم اور بطور نظام کے صحیح معنوں میں نافذ بھی کر کے دیا ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے حضرت ابو کے صدیق کو سکھایا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی اور نصیحت کی اور فرمایا اور بکر صبح بھی کہا کر شام بھی کہا کر اور رات کو جب بستر پہ لیٹنے لگے اس وقت بھی یہ کہا کر کیا کہا کر اللہ فاتر السماوات والارض عالم الغیب شہاد عادتی اللہ فاتر سماواتی و عالم الغیب مل رب و کل شاہم و ملی اللہ اکبر اے اللہ تو ہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے تو ہی زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے تو ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے تو ہی کائنات کی ہر چیز کو پالنے والا ہے میں تیری ذات کی پناہ مانگتا ہوں اور زبے کا نفسی میں اپنے نفس کی برائیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کی برائیوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا وہ شر شیطان و شرک ہی شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جو شرک کی تعلیم دیتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس بات کی بھی پناہ مانگتا ہوں ان نفسی سون اور جر الجرحلا مسلم کہ میں اپنی جان پر کوئی زیادتی کروں کوئی برائی مجھ سے سرزد ہو یا کوئی برائی ایسی ہو جو میری وجہ سے کسی اور سے سرزد ہو جائے یا میری وجہ سے کسی اور کو کوئی زیادتی ہو جائے یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت وقت صدیق کو محبت سے سکھائی کہ صبح بھی کہا کرو شام بھی کہا کرو اور جب لیٹنے لگو بستر پر تو بھی کہا کرو یہ صبح و شام کے اذکار میں مل جاتی ہے اللہ والارض و الغیب والشہادت و شہادت کل شعین و مدی اللہ عنی ذبی کا من شر شیتان شر نسی و شر شیتان شرکے ہی واؤ ذبی کا من القطریفہ على نس سوءا سون عجر رہا مسلم تو حضرات گرامی گرامیوں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول سے محبت کتاب اللہ سے گہرا تعلق علم کی دنیا میں ایک کامیاب نام اللہ اکبر جیسے کتاب اللہ کا اہتمام تھا ویسے ہی سنت رسول اللہ کا اہتمام تھا ابو کے صدیق کے بڑے کارنامے ہیں ساٹھ سال کی عمر تھی تقریباً جب اکاٹھ سال کی جب حکومت ملی کسی اچھے اور بڑے حکمران کے بعد حکومت کرنا بڑا مشکل کام ہے حضرت محمد اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کرنا کتنا مشکل کام ہے امام الانبیاء سے بہتر حاکم کون ہو سکتا ہے امام الانبیاء سے بہتر سپا سالار کون ہو سکتا ہے امام الانبیاء سے بہتر قادی القلاد کون ہو سکتا ہے امام الانبیاء سے بہتر بات کرنے والا تقریر کرنے والا پڑھانے والا سمجھانے والا سکھانے والا کر کے دکھانے والا کون ہو سکتا آپ کی جانشینی کوئی آسان کام تھا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری آن پڑی بڑے کارنامے سر انجام دیے طویل گفتگو کا وقت نہیں ہے ایک بڑا کارنامہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگا ساری امت ساری امت ان کی احسان مند ہے اور ہمارے ہر عمل میں ابو کے صدیق کا حصہ ہے وہ قرآن مجید کو جمع کرنا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے ابو کے صدیق کے اس کارنامے سے مستفید نہ ہو ابو کے صدیق کو ہماری تلاوت میں سے حصہ نہ ملتا اللہ اکبر جنگ جمامہ ہوئی مسلمہ کداب کے خلاف سب سے زوردار جنگ تھی سب سے خطرناک جنگ تھی سب سے طاقتور مدعی نبوت تھا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اسے دلیل و رسوا کیا لیکن اس جنگ کے اندر ستر قرآ مارے گئے ستر قرآ ستر حافظ قرآن مارے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا بڑے سمجھدار بکر صدیق کے وزیر حاضر ہوئے بکر یہ کیا ہو گیا ستر حافظ اور کاری مارے گئے جنگیں تو ہوتی رہیں گی اگر اس طرح قرائے قرآن اور حفاظ قرآن کا نقصان ہوتا رہا تو مسئلہ بن جائے گا قرآن مجید کی کوئی صورت کسی کے پاس ہے کوئی سورت کسی کے پاس ہے کوئی جلی پہ لکھی ہوئی کوئی چمڑے پہ لکھی ہوئی کسی درخت کے پتے پہ لکھی ہوئی یہ کیا بنے گا اس لیے بہتر ہے کہ پورا قرآن کریم جمع کر دو ترتیب کے ساتھ صدیق جو ہمیشہ نبی کے اس وقت ہتھیار رکھتے تھے فرمانے لگے میں وہ کام کیسے کروں جو نبی اسلام نے نہیں ایک ہی بات ایک ہی بات سوار رہتی تھی دماغ پہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو نبی اسلام نے نہ کیا کوئی ایسا کام رہ نہ جائے جو نبی صاحب نے کیا صاف صاف کہا کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو نبی صاحب نے نہیں کیا کوئی ایسا کام نہیں چھوڑوں گا جو نبی نے کیا یہ خطبہ کے اندر کہہ دیا نبی صاحب اسلام معصوم خطا تھے آپ اللہ رب کی نگرانی میں حکمرانی کرتے تھے میں نبی صاحب کا جانشین ہوں خطاؤں کا پتلا ہوں غلطی ہو جائے تو بتا دینا کوشش کروں گا اللہ اس کے کی فرم برداری کی جب تک میں اللہ رسول کی فرم برداری کرتا رہوں میری فرم برداری کرتے رہنا جب میں اللہ رسول کی فرم برداری سے نکلنے لگوں تو میری فرم برداری نہ کروں یہ پہلا تعالیٰ ہو سری الفاظ میں کہتے تھے کوئی ایسا کام جو بھی سامنے کیا ہو میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو کسی کی مطلب حضرت عباس تشریف لائے حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا باغ فطر میں سے خیبر کے حصے میں سے ہمارا حصہ دو حضرت عباس نبی اسلام کے چچا تھے نبی شام کا بیٹا کوئی نہیں تھا نبی اسلام فوت ہوئے تھے آپ کا باپ بھی نہیں تھا دادا بھی نہیں تھا بیٹا بھی نہیں تھا پوتا بھی نہیں الحق الفرائض اب الہ بقیہ فلی رجن نبی شام کا فرمان ہے صحیح حدیث ہے وراثت کی تقسیم کا فارمولہ یہ ہے کہ جتنے فرائض جتنے حصے قرآن نے مقرر کیے سب کو اس کا حصہ دے دو جو بچ جائے وہ مرنے والے میت کے قریب ترین مرد رشتے دار کو دے دے سارے کا سارا نبی سات و اسلام کی وفات کے وقت نبی سات اسلام کے صاحب الفراج میں سے حضرت فاطمہ کی نصف ان کا بنتا تھا جو باقی بنتا تھا نبی اسلام کے سب سے قریبی رشتے دار حضرت عباس تھے آپ کے حقیقی چچا باقی ان کا بنتا تھا اگر بنتا تھا دونوں نے پیغام بھیجا حضرت عباس تشریف لائے ہمارا حصہ ابو کے صدیق جو عالم ہے اور سچ مچ کے عالم ہے اب حضرت عباس کو یہ حدیث یاد نہیں ہے حضرت فاطمہ کو بھی یاد نہیں ہے ابو کے صدیق کو یاد ہے میں عباس تمہیں معلوم نہیں نبی صاحب نے کیا فرمایا تھا نہ ولا نورسو مات رکھنا ہو سدا خاتون ہم انبیاء کا گروہ ہیں ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی بارش ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا جو ہوتا ہے ہماری وراثت علم ہوتی ہے ہم جو چھوڑ کے جائیں اس کا وہی مالک ہوتا ہے جو ہمارا وارث علمی وارث ہوتا ہے نبی صاحب اسلام کا ترکہ بیت المال کا ہے اہل بیت اس میں سکھائیں گے آل رسول اس میں سے کھائے گی لیکن وارث کوئی نہیں بنے گا عباس کو بھی سمجھ آ گئی فاطمہ کو بھی سمجھ آئے گی اس حدیث کی جو نبی صاحب اسلام کی وہ صدیق نے سنائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا اچھی طرح یاد رکھ لیجئے جو کام نبی صاحب نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا بتا جاتے آپ تو میں کر دیتا جو بتا کے گئے وہی کروں گا حدیث رسول اللہ سے سرے منہ تجاوز نہیں فرمانے لگے عمر ایسا کام جو نبی صاحب نے نہیں کیا میں کیسے کروں عمر سمجھاتے رہے اصرار کرتے رہے تکرار کرتے رہے فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے سینے کو اس کام کے لیے کھولا تھا وہ کے صدیق کے سینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کھول دیا زید بن ثابت کو بلایا کہ تم نوجوان ہو قریشی ہو مہاجر ہو نبی صاحب اسلام کے کاتے وہی رہے ہو کسی قسم کا تم پر کوئی الزام اور کوئی توہمت نہیں ہے تمہیں کمیٹی کا صدر بنایا جاتا ہے پورے مدینے میں سے تمام صحابہ سے مل کر چھان مارو پرانے مجید کو اصل ترتیب کے مطابق تم جمع کرو تم قاری بھی ہو حافظ بھی حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا اگر مجھے یہ حکم دے دیا جاتا کہ پہاڑ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ دو یہ کام مجھے آسان لگتا تھا لیکن اتنا مشکل کام دے دیا اردو کے صدیق لیکن بن ثابت نے یہ کارنامہ کر دکھایا اور ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور ان کی ہدایت کے مطابق اور ان کی حکومت کے اشارے پر یہ کام ہوا آج تک پوری امت سے استفادہ کر رہی ہے جتنا تعلق حضرت اوبو صدیق کا قرآن مجید کے ظاہری متن سے تھا تلاوت سے تھا اتنا ہی اس کے معنی میں معنی سے بھی یہی تعلق تھا ممبر پر چڑھ گئے ایک دن میں نے کہا تم یہ آج پڑھتے ہو اور تم یہ آج پڑھ پڑھ کے سناتے ہو ارے کمر خنسکم لائے ضرور حکم منظر لائے تم بہانے بنانے کے لیے جان چھڑانے کے لیے نیکی کا حکم دینے سے جان چھڑانے کے لیے سالے کمن منزل تم اپنی جانوں کو بچاؤ تم نے اگر ہدایت پا لی تو گمراہوں کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں تو وہ جانے ان کا کام کرے میں نہیں یہ آئے تم پڑھتے ہو لیکن اس آیت کو حدیث رسول اللہ سے ملا کے پڑھو تم اس کو الگ پڑھتے پڑھتے ہو میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے نبی علیہ صاحب السلام سے سنا ہے اگر یہ سوچ باقی رہی کہ تم نے برائی کو دیکھا اور برائی کو دیکھ کر اس کو برا نہ کہا برے کو برائی سے روکنے کی کوشش نہ کی تو ڈر لگتا ہے مجھے اللہ رب العزت کا عذاب تم سب کو گھیر یہ تصویر ہے شاید کہ شاید کا مطلب یہ ہے کہ تم نے برائی کو برے کو برائی سے روک دیا برے کو برائی کا بیان کر دیا اپنا زور لگا لیا پھر بھی وہ بات نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پوچھے گا اس کو پوچھے گا اگر تم نے روکا نہیں ٹوکا نہیں سمجھایا نہیں سکھایا نہیں تو پھر جیسے وہ مارا جائے گا ویسے تو بھی مارا جائے گا یہ ہے علیہ کون سے سگم لائے تم روک منظر نہیں تم کا مطلب یہ ہے کہ بکر اللہ تعالیٰ ہو مفتر بھی تھے قرآن کریم کے قرآن کریم کے معانی اور مفاہین کو بھی بہت طریقے سے سمجھتے تھے اور حدیث رسول اللہ کے ساتھ بکر صدیق کا اتنا ہی گہرا تعلق تھا جتنا قرآن کے ساتھ تعلق تھا اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو پھر صحیح وآخر دعوانا الحمد لله لله رب العالمين الحمد الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه اللہ مبارکی نحمد ہونا شروع رنسو نام سی آتے من يهده الله الله فلا فلا له له له ومن هادي وأشهد وأشهد أن لا لا إله إلا وحده شريك میلا محمد الساعة إن الله وملائكته متو على النبي

کما حميد مجيد حضرات گرامی صحیح رب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ اپنے فکر کی اپنے دل کی اپنے دماغ کی اصلاح ہے اور اپنے وجود کی اصلاح ہے کے صدیق کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کے نام کا دو دنیا اخبا میں عزت پانے کے لیے اسلام کی خدمت میں یار ہے اللہ اس کے رسول کی محبت میں یار ہے اپنی تمام سوچوں کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دو اپنے وجود کو بھی اللہ کے احکام کے تابع کر دو اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دو اپنی محبتوں کو اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دو اپنی نفرتوں کو بھی اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دو اپنے مال کو بھی اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دو اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پہ کر دو وہاں سے اجازت ملے تو استعمال کرو وہاں سے اجازت نہ ملے تو استعمال نہ کرو جس نے دنیا میں عزت کمانی ہے جس نے آخرت میں عزت کمانی ہے اس کے لیے ابو کے صدیق کی زندگی میں یار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پہ کر دو جو کرنا ہے پھر اس سے پوچھ کے کرو اللہ سے پوچھ کے اللہ کے رسول سے پوچھ کے اور اپنی مین میں نہ نکالو اپنی سوچوں کا بروئے کار نہ لاؤ اپنی سوچوں کا معیار یہ سمجھو اپنی سوچوں کی بلندی یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرم بردار ہیں اللہ کی ملکیت ہے اللہ کے رسول کے فرم بردار ہیں اور اگر کسی نے یہ مقام حاصل کر لیا تو وہ پھر اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے گا جیسے ابو بکر صدیق نے حاصل کیا نبی صاحب اسلام نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا لاکن خليلا متفظ ابا بکر خلیل ولاکن اخوت الاسلام اگر میں نے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو بکر صدیق کو خلیل بناتا لیکن تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے دنیا میں اس کا خلیل کوئی نہیں ہے اخوت اسلام ابو کے صدیق کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ایسی ہی زندگی عطا فرمائے کہ اپنی ذہنی صلاحیتیں اپنی قلبی صلاحیتیں اپنے وجود کی صلاحیتیں اپنے علم کی صلاحیتیں اپنے مال کی صلاحیت سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر وہاں سے جات ملے تو استعمال کریں اپنی مرضی چلانے کی کوشش نہ کریں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا فرم بردار بنائیں اور دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش نہ کریں طویلے کر کے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں یہ ابو کے صدیق کا اسوا ہے ابو کے صدیق کا قدوہ ہے ابو کے صدیق کی سیرت اور سیرت کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ربنا تنا فی دنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وقنا عذاب النار ربنا فرلنا لنا ذنوبنا وا في امرنا و سب تفدام سرنا القوم کو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك نشكو إليك ذوف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس یا رب ربل مستدین یا رحمتی یا سب سنایا گیا سل مستی سین اللہ تلغنی فقار اللہ تلغنی یو و رحم الفقار اکثنا بحلالی کان الفقراء کباغ فضل عن من واغننا واق عمن بحلا حرامی کباغ عن کا واغننا من عمن واق اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك من بعزتك من ان نغتال من تحتنا ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما